احمد بن اسحاق نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن تاؤس نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے وہیب نے اپنی انگلی سے نوے کا نشان بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو انتالیس